ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہیں تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عادل یعنی انصاف کرو گو تم اس کی کتنی ہی آرزو کرو بس بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھر لٹکتی ہوئی نہ چھوڑو اور اگر تم اصلاح کرو اور احتیاط کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والے ہیں اور اگر شوہر بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دیں گے اللہ تعالیٰ وسعت والے حکمت والے ہیں سامعین اب عنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے خاوین یعنی شوہر کو اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کی تاکید اللہ تعالیٰ شوہر و بیوی کے حالات اور ان کے احکام بیان فرما رہے ہیں کبھی مرد اس سے ناخوش ہو جاتا ہے کبھی چاہنے لگتا ہے اور کبھی الگ کر دیتا ہے بس پہلی حالت میں جب کہ عورت کو اپنے شوہر کی ناراضگی کا خیال ہے اور اسے خوش کرنے کے لیے اپنے تمام حقوق سے یا کسی خاص حق سے وہ دست برداری کر لے تو کر سکتی ہے مثلا اپنا کھانا کپڑا چھوڑ دے یا شب باشی کا حق معاف کر دے تو دونوں کے لیے یہ جائز ہے پھر اسی کی رغبت دلاتے ہیں کہ صلح ہی بہتر ہے سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ جب بہت بڑی عمر کی ہو جاتی ہیں اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے نکاح سے جدا کر دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کہتی ہیں کہ میں اپنی باری کا حق عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیتی ہوں یعنی ان کی سوکن ام المؤمنین چنانچہ اسی پر صلح ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا سنبی داود میں ہے کہ اسی پر یہ آیت اتری ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شوہر و بیوی جس بات پر رضامند ہو جائیں وہ جائز ہے بشرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں پر بندی نہ ہو ورنہ اس پر گناہ ہوگا اور سزا کے مستحق ہوں گے آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت آپ کی نو بیویاں تھیں جن میں سے آپ نے آٹھ کی باریاں تقسیم کر رکھی تھیں یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے بخاری اور مسلم میں یہ بھی ہے کہ سودا ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کا دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیتے تھے عروہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سودا ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے بڑی عمر میں جب یہ معلوم کیا کہ رسول اللہ انہیں چھوڑ دینا چاہتے ہیں تو خیال کیا کہ آپ کو صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوری محبت ہے اگر میں اپنی باری انہیں دے دوں تو کیا عجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں اور میں آپ کی بیویوں میں ہی آخر دم تک رہ جاؤں سن نبی داود کی ایک روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارنے میں اپنی تمام بیویوں کو برابر کے درجے پر رکھا کرتے تھے عموماً ہر روز سب بیویوں کے ہاں آتے بیٹھتے بولتے چالتے مگر ہاتھ نہ بڑھاتے پھر آخر میں جن بیوی صاحبہ کی باری ہوتی ان کے ہاں جاتے اور رات وہیں گزارتے پھر سعودہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان فرمایا جو پچھلی روایات میں گزرا ہے بخاری شریف میں ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ایک بڑھیا عورت جو اپنے خاوند کو دیکھتی ہے کہ وہ اسے محبت نہیں کر سکتا بلکہ اسے الگ کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنا حق چھوڑتی ہوں تو مجھے جدا نہ کر تو یہ آیت دونوں کو رخصت دیتی ہے یہی صورت اس وقت بھی ہے جب کسی کی دو بیویاں ہوں اور ایک سے اس کو بوجہ اس کے بڑھاپے یا بدصورتی کے محبت نہ ہو اور وہ اسے جدا کرنا چاہتا ہو اور یہ بوجہ اپنے لگاؤ یا بعض اور مصالح کے الگ ہونا پسند نہ کرتی ہو تو اسے حق ہے کہ اپنے بعض یا سب حقوق سے الگ ہو جائے اور خاون اس کی بات کو منظور کر کے اسے جدا نہ کرے ابن جریر میں ہے کہ ایک شخص نے عمر رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کیا جسے اس کی بےحودہ گوئی کی وجہ سے آپ نے ناپسند فرمایا اور اسے کوڑا مار دیا پھر ایک اور نے اسی آیت کی بابت سوال کیا تو آپ نے فرمایا ہاں یہ باتیں پوچھنے کی ہیں اس سے ایسی صورت مراد ہے کہ مثلا ایک شخص کی بیوی ہے لیکن وہ بڑھیا ہو گئی ہے اولاد نہیں ہوتی اس نے اولاد کی خاطر کسی جوان عورت سے اور نکاح کیا پھر یہ دونوں جس چیز پر اتفاق کر لیں جائز ہے علی رضی اللہ عنہ سے جب اس آیت کی نسبت پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جو بوجہ اپنے بڑھاپے کے یا بدصورتی کے یا بد اخلاقی کے یا گندگی کے اپنے خاوند کی نظروں میں گر جائے اور اس کی چاہت یہ ہو کہ خاوند مجھے چھوڑ نہ دے تو یہ اپنا پورا یا ادھورا مہر معاف کر دے یا اپنی باری معاف کر دے وغیرہ تو اس طرح صلاح کر سکتے ہیں سلف اور ائمہ سے برابر اس کی یہی تفسیر مروی ہے بلکہ تقریباً اس پر اتفاق ہے میرے خیال سے تو اس کا کوئی مخالف نہیں واللہ عالم ان دونوں آیتوں میں ذکر ہے اس عورت کا جس سے اس کا خاون بگڑا ہوا ہو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی سے کہہ دے کہ اگر وہ چاہے تو اسے طلاق دے دے اور اگر وہ چاہے تو اس بات کو پسند کر کے اس کے گھر میں رہے کہ وہ مال کی تقسیم میں اور باری کی تقسیم میں اس پر دوسری بیوی کو ترجیح دے گا اب اسے اختیار ہے اگر یہ دوسری شق کو منظور کرے تو شرعن خاون کو جائز ہے کہ اسے باری نہ دے اور جو مہر وغیرہ اس نے چھوڑا ہے اسے اپنی ملکیت سمجھے رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ انصاری کی بیوی صاحبہ جب سن رسیدہ ہو گئیں تو انہوں نے ایک نوجوان لڑکی سے نکاح کیا اور پھر اسے زیادہ چاہنے لگے اور اسے اگلی بیوی پر مقدم رکھنے لگے آخر اس نے تنگ آ کر طلاق طلب کی آپ نے دے دی پھر عدت ختم ہونے کے قریب لوٹا لی لیکن پھر وہی حال ہوا کہ جوان بیوی کو زیادہ چاہنے لگے اور اس کی طرف جھک گئے اس نے پھر طلاق مانگی آپ نے دوبارہ طلاق دے دی پھر لوٹا لیا لیکن پھر وہی نقشہ پیش آیا پھر اس نے قسم دی کہ مجھے طلاق دے دو تو آپ نے فرما دیا دیکھو اب یہ تیسری اور آخری طلاق ہے اگر تم چاہو تو میں دے دوں اور اگر چاہو تو اسی طرح رہنا منظور کرو اس نے سوچ کر جواب دیا مجھے اسی طرح منظور ہے چنانچہ وہ اپنے حقوق سے دستبردار ہو گئیں اور اسی طرح رہنے سہنے لگیں اس جملے کا کہ صلح خیر ہے ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ خاوند کا اپنی بیوی کو اختیار دینا کہ اگر تو چاہے تو اسی طرح رہ کہ دوسری بیوی کے برابر تیرے حقوق نہ ہو اور اگر تو چاہے تو طلاق لے لے یہ بہتر ہے اس سے کہ یوں ہی دوسری کو اس پر ترجیح دیے ہوئے رہے لیکن اس سے اچھا مطلب یہ ہے کہ بیوی اپنا کچھ حق چھوڑ دے اور خاوند اسے طلاق نہ دے اور آپس میں مل کر رہیں یہ طلاق دینے اور لینے سے بہتر ہے جیسے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سودا بنتی زمعہ رضی اللہ عنہ کو اپنی زوجیت یعنی اپنی نکاح میں رکھا اور انہوں نے اپنا دن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہبا کر دیا آپ کے اس فعل میں بھی آپ کی امت کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ناموافقت کی صورت میں بھی طلاق کی نوبت نہ آئے چونکہ اللہ کے نزدیک صلح افتراق یعنی جدائی سے بہتر ہے اس لیے یہاں فرما دیا کہ صلح خیر یعنی بہتر ہے بلکہ سنن ابن واجہ وغیرہ کی حدیث میں ہے تمام حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا تمہارا احسان اور تقوا کرنا یعنی عورت کی طرف کی ناراضگی سے درگزر کرنا اور اسے باوجود ناپسندیدگی کے اس کا پورا حق دینا باری میں لین دین میں برابری کرنا یہ بہترین فعل ہے جسے اللہ بخوبی جانتے ہیں اور جس پر وہ بہت اچھا بدلاتا فرمائیں گے پھر ارشاد ہوتا ہے کہ گو تم چاہو کہ اپنی کئی ایک بیویوں کے درمیان ہر طرح بالکل پورا عدل و انصاف اور برابری کرو تو بھی تم کر نہیں سکتے اس لیے کہ گو ایک ایک رات کی باری باندھ لو لیکن محبت چاہت شہوت جمع وغیرہ میں برابری کیسے کر سکتے ہو ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے اسی لیے سورہ نبی داود کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے درمیان صحیح طور پر مساوات رکھتے تھے یعنی برابری لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے فرماتے تھے الہی یہ تو وہ تقسیم ہے جو میرے بس میں تھی اب جو چیز میرے قبضے سے باہر ہے یعنی دلی تعلق اس میں آپ مجھے ملامت نہ کیجیے اس کی اسناد صحیح ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا بالکل ہی ایک جانب جھوک نہ جاؤ کہ دوسری کو لٹکا دو وہ نہ بے خاوند کے رہے نہ خاوند والی تم اس سے بے رخی برتو اور ہو وہ تمہاری زوجیت میں نہ تو اسے طلاق ہی دو جو وہ اپنا دوسرا نکاح کر لے نہ اس کے وہ حق ادا کرو جو ہر بیوی کے اس کے شوہر پر ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے کاموں کی اصلاح کر لو اور جہاں تک تمہاری اختیار میں عورتوں کے درمیان عدل و انصاف اور برابری ہے کرو اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تو اگر تم کسی وقت کسی ایک کی طرف کچھ مائل ہو گئے ہو اسے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے پھر تیسری حالت بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صورت ہی نباہ کی نہ ہو اور دونوں الگ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دیں گے اسے اس سے اچھا شوہر اور اسے اس سے اچھی بیوی دیں گے اللہ تعالیٰ کا فضل بہت وسیع کشادہ ہے وہ بڑے احسانوں والے ہیں اور ساتھ ہی وہ حکیم ہیں تمام افعال ساری تقدیریں اور پوری شریعت حکمت سے سراسر بھرپور ہے